اور کوئی بوجھ اٹینی والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانی کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قب رشتہ دار ہو اے محبوب تمہارا ڈر سناتا انہیں کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنی رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کام رکھتے ہیں اور جو ستھرا ہوا تو اپنی ہی بھلے کو ستھرا ہوا اور اللہ ہی کی طرف پیرنا ہے